کا جو اس کی جو مختلف انواع تھی اس کی اس کی جو اقسام تھی اس میں ہم جین پر تھے الخبر المسلسل بالآمت المسکینین حیث اللہ غریباً وہ خبر مسلسل جو کہ ان آئمہ سے ہو جو کہ حفاظ ہیں متقن ہیں جن کے تقوی اور جن کی صلاحیتیں معتبر ہیں حیث یکون غریب لیکن شرط یہ ہے کہ اس حیثیت سے کہ وہ خبر خبر مسلسل جو ہے وہ غریب نہ ہو اس کا صرف بیان کرنے کا جو طریقہ ہے وہ ایک راویوں کی ایک ہی راویوں کی سند نہ ہو بلکہ اور مختلف بھی ہوں کم از کم دو تین ہوں جیسے کہ سر حدیث احمد جیسے کہ وہ حدیث جس کو روایت کی ہے امام احمد نے جن سے روایت کی ہے عن امام شافعی امام شافی سے ویروی اور پھر اسی روایت کو امام شافی نے بیان ہے عن امام مالک سے بھائی شارق الامام احمد احمد پھر روایتی آئیں امام شافی اور امام احمد جو ہے وہ شریف ہیں نہیں اور فائل امام احمد نہیں غیر غیرہ ہے اور امام احمد کے علاوہ بھی شریک ہیں امام احمد کے ساتھ اس کو روایت کرنے میں امام شافی سے امام احمد امام شافی سے کی تھی نا تو کہتے ہیں امام احمد کے ساتھ اور بھی راوی شریف ہیں جنہوں کہ جس طرح امام احمد نے روایت کیا امام شافی سے ایسے ہی کسی اور نے بھی روایت کیا امام شافی سے اور ایسے ہی پھر کہتے ہیں ہیارقام شافی کا غیر الامام مالک تو کہتے ہیں پھر امام شافی نے چونکہ امام مالک سے لی تھی تو امام شافی اکیلے نہیں ہے روایت کرنے والے امام مالک سے بلکہ اسی طرح ہی اور بھی شامل ہے امام شافی کے ساتھ ویوشارک الامام الشافعی شافی فضا غیر اور غیر بھی مشارک ہیں امام شافعی کے امام شافی کو بھی یہاں پر فائل بنا لیجیے گا مقبول بنا لیجیے وہ بات کی ہے کہ یہ غریب نہیں ہے روایت غریب نہیں ہے کیونکہ اس میں اور بھی راوی شریک ہیں روایت کرنے میں حکم ہو مستقبل قرائن کا حکم کے خبر مقبول من اخبار الاحادی یہ سب سے زیادہ راجے ہوتی ہے خبر خبر احاد کے اندر جو مقبول اخبار ہیں جتنی بھی مقبول اخبار ہیں ان میں سب سے زیادہ راجے یہی ہوتی ہے جس کے زیادہ سے زیادہ مستقبل فرائن ہلو تارخبر من مقبول المقبولہ تو اگر تعارض ہو جائے خبر محصف بالقرائن کا اپنے غیر کے ساتھ جو کون سی غیر ہیں محض اخبار مقبول ہیں خبر مقبول تو خود الخبر المستقل بالقرائن تو پھر محتقف بالقرائن کو زیادہ وہ مقدم کیا جائے گا ایک ہے صرف خبر مقبول ایک ہے خبر مقبول مختص بالقرائن تو وہ خبر جو کہ مختص بالقرائن ہوگی وہ خبر مقبول اس کو راضی قرار دے دیں گے ہم دوسری خبر سے جو کہ محض مقبول ہوگی جی آگے چلتے ہیں جی المقصد الثانی دوسری قسم یا دوسرا مقصد تقسیم الخبر المقبول الى معمول بھی بغیر معمول بھی معمول اور غیر معمول بھی خبر کون سی ہوتی ہیں <clears throat> ينقسم الخبر المقبول الى قسمين خبر مقبول تقسیم ہو جاتی ہے دو قسموں کی طرف معمول بھی جس کے اوپر عمل کیا جائے بغیر معمول بھی جس کے اوپر عمل نہ کیا جا سکے ویم بسی کو علوم الحدیثی اور تقسیم ہو جاتی ہے آگے ان بسا کا یم بسی کا یہ کہتے ہیں کہ کسی چیز کا توڑ کر نکلنا سیلاب کے بارے میں سنا ہوتا ہے جب سیلاب آتا ہے تو وہ توڑ کر کسی چیز کو باہر نکل آتا ہے مقصد اس سے تقسیم ہے پرانا تقسیم ہے تو پھر دوبارہ سے تقسیم ہو جاتی ہے انداری کا نوعانی اس سے دو قسموں کی من انواع علوم الحدیث علوم حدیث کی انواع کے اندر اور وہ کون سی ہیں المحکم و مختلف الحدیث و ناصف و المنسوخ ایک ایک قسم یہ بنتی ہے محکم اور مختلف الحدیث دوسری قسم بنتی ہے ناصف اور منسوخ یہ دو قسمیں بن جاتی ہیں قابل عمل اور ناقابل عمل ہونے کے اعتبار سے معمول بھی وغیر غیر معمول بھی تو اب محکم جو ہوگی وہ معمول بھی ہوگی مختلف الحدیث وہ غیر معمول بھی ہوگی ناسخ معمول بھی ہوگی منسوخ غیر معمول بھی ہوگی یہ ہے نمبر ایک المحکم و مختلف الحدیث تعریف المحکم کیا ہے جی لغت میں کہتے ہیں ہوا اسم مفعول اس میں مقبول ہے محکم باب افعال سے بیمانہ اتقانا مضبوط واسق اصطلاح میں کیا کہتے ہیں وہ حدیث مقبول ہے جو محفوظ ہو اپنی جیسی کے معارضے سے کوئی اس کے مقابلے میں ایسی حدیث نہ ہو جو اس سے ہی مخالف ہو یوں نہ ہو وہ حدیث المقبول یہ وہ مقبول حدیث جو محفوظ ہے کس سے معارضاتی مثلی ہی اپنی ہی جیسی حدیث کے معارضے سے کہ اس اس جیسی کوئی حدیث کے معارض نہ ہو تو یہ محکم ہے اکثر الحادیث حاضر نوعی یہ مبتدا خبر ہے اکثر اکثر اور احادیث حاضر نو اسی اقسام میں سے ہیں اکثر احادیث کا کوئی معارض نہیں ہے کوئی کوئی ان کا مقابل نہیں ہے کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ اس میں یہ گفتگو ہو اور پھر بین ہی بالکل اس کے اگینسٹ یعنی اس کے مخالف دوسری حدیث میں ایک اور گفتگو آ جائے کوئی اور بات آ جائے ایسا نہیں ہے اکثر احادیث تو اتنی نوکی ہیں یعنی محکم ہیں غم الحادیث المتعارضہ البتہ وہ احادیث جو کہ متعارض ہیں المختلف جو کہ پھر ان کے اندر اختلاف بھی ہے صحیح قلیل بس وہ تو بہت تھوڑی سی ہیں جد بہت ہی تھوڑی ہیں بے نسبتی اعتبار کرتے ہوئے مجموعی احادیث اکثر احادیث کے مجموعے پر اگر غور فکر کی جائے تو متعارض احادیث بہت کم ہیں تعریف مختلف الحدیثی لغت میں کہتے ہیں وہ اس مفائل من الاختلاف اس یہ اس میں فائل کا سیرہ ہے مختلف اختلاف یختلف سے ضد الاتفاق ضد ہے اتفاق کی فالمراد بمختلف الحدیثی الاحادیث التي تصلنا مختلف احادیث سے کیا مراد ہے کہ وہ احادیث اللہ کی تفسین جو کہ ہمیں ملتی ہیں وہ یو خالف بازو اس حال میں وہ حالیہ ہے ہمیں وہ احادیث ہم تک پہنچتی ہیں اس حال میں خالف بازوہ بازن مانا کہ اس کی بعض احادیث مخالفت کرتی ہیں دوسری بات سے مانا کے اندر تو مختلف مختلف الحدیث مختلف الحدیث کہتے ہیں کہ وہ احادیث کیونکہ مختلف الحادیث جب آپ نے کہا تو یہ ایک حدیث نہیں ہوگی پھر یہ پانچ چھ حدیثیں ہوں گی اب وہ احادیث ہیں جو ہمیں اس طرح سے پہنچتی ہیں کہ بعض ان کی بعض کے مخالف ہیں اب ایک پانچ احادیث کا مجموعہ آیا ایک ہی ایک ہی موضوع پر گفتگو ہوئی لیکن دو کہتی ہیں کہ نہیں تین کہتی ہیں کہ ہاں یا تین کہتی ہیں کہ ہاں نہیں اور دو کہتی ہیں کہ ہاں تو مثبت اور منفی ہونے کے اعتبار سے کسی چیز کی عباہت اور اسی چیز کی حرمت کے اعتبار سے دو مختلف معنی اگر ایک دوسرے کے سامنے آ جائیں گے تو وہ مختلف الحدیث بن جائے گی وہ وہ حدیث کا مجموعہ جو ہے اس کو ہم کہہ دیں گے یہ مختلف الحدیث ہے اطلاع میں کہتے ہیں کہ وہ الحدیث المقبول یہ وہ حدیث مقبول ہے المعارض المعارض مسلی جو کہ مخالف ہے معارض ہے اپنی ہی مثل کے اپنی ہی جیسی ایک اور حدیث کے مخالف ہے مع لیکن ساتھ اس بات کے کیا مع امکان لیکن ان دونوں معارض احادیث کے جمع ہونے کا بھی امکان موجود ہے ای یعنی اب دوبارہ وضاحت کرتے ہیں حدیث الصحیح یہ وہ حدیث صحیح ہوتی ہے اب الحسن یا پھر حدیث حسن ہوگی اللہ کہ کے حدیث آخر کہ ایک اور حدیث اسی جیسی بھی آ جائے گی فی المرتبہ تھی جو فی المرتب یعنی اس اسی جیسی مرتبے اور قوت کے کے برابر ایک اور حدیث بھی آ جائے گی وہ یونا کی فلمانا حالانکہ وہ حالیہ ہے حالانکہ یونا کی ظہو یہ والی جو حدیث ہوگی جو اب آئی ہے یہ مناقض ہوگی مخالف ہوگی اس صحیح حدیث کے یا حسن حدیث کے یوناقی زہو میں جو ہو ضمیر کا مرجع ہے وہ صحیح یا حسن کی طرف جا رہا ہے کہ یہ جو اب دوسری حدیث آئے گی وہ مناقض ہوگی اس پہلی صحیح یا حسن حدیث کے فی المانا مانا کے اندر ظاہری اعتبار سے ویم کنو اور ممکن ہوگا لی علمی والفہم ثاقبی اہل علم کے لیے اور ان لوگوں کے لیے جو کہ فہم ثاقب رکھتے ہیں ثاقب سمراد روشن یعنی عمدہ فہم رکھتے ہیں کہ وہ جمع کر دیں بین مدلول دونوں کے مدلول کو بشکل مقبول ایک مقبول طریقے کے ساتھ یعنی ان کے معنی کو آپس میں تطبیق دے دیں اور دونوں ہی مقبول ہو جائیں دونوں پر عمل کرنا ممکن ہو جائے اب اس کی ہم مثال پڑھتے ہیں پھر اس کے آپ کو اور بھی واضح سمجھ میں آ جائے گی بات مختلف کی مثال کیا ہے حدیث لا اجوا وباح مسلم حدیث میں آتا ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا لا ادوا کوئی بیماری جو ہے وہ ایک سے دوسرے میں صلاحیت نہیں کرتی ہم اس کو کیا کہتے ہیں اردو میں خاص لفظ بولتے ہیں اس کے لیے میرے خیال سے وہ جو ایک چیز دوسرے سے آگے لگ جاتی ہے انگلش میں بھی اس کا ایک لفظ ہے اردو میں بھی بولتے ہیں ہم دونوں لفظ میرے اس ذہن میں نہیں آ رہے موزی نہیں موزی تو وہ ہوتا ہے نا کہ جی جی کنٹیجیس ہاں موزی تو وہ ہو گیا کہ دوسرے کو لگے یا نہ لگے لیکن خود اپنی ذات کے اعتبار سے وہ بہت زیادہ خطرناک ہے جی کنٹیجیس کی کہ وہ آگے سے آگے منتقل ہو جائے جی متعدی بالکل <laughs> یہی لفظ میری زبان سے نہیں آ رہا تھا جزاک اللہ تو وہ متعدی امراض یہ کنٹیجیس تو حضور نے فرمایا کہ یہ چیز لا ادوا متعدی ہونا نہیں ہے ولا طیارہ اور نہ ہی بد فال نکالنا صحیح ہے یعنی بد فالی بھی کوئی نہیں ہوتی کوئی نکال لے گیا تو اس پہ کچھ فرق نہیں پڑنے لگا کچھ نہیں ہونے لگا بد فالی اچھے فال نکالنا اچھی چیز ہے تو یہ وہ ہیں وہ روایت ہیں جس کو امام مسلم نے روایت کی ہے یہ حدیث وہ ہے مع حدیث اب دوسری حدیث آ رہی ہے جو کہ مختلف ہے اس کے وہ کیا ہے فرارا کا من الاسد بھاگ تو مجزوم سے جس کو جزم ہو جاتا ہے مجزوم ایک بیماری ہے جس میں آزاد جو ہیں وہ بالکل کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں پتہ نہیں اس وقت آج کل کی میڈیکل سائنس میں اس کو کیا کہیں گے وہ آپ زیادہ بہتر جانتے ہوں گے تو فرمایا کہ فر من المجزوم فرار من الاسد ایسے بھاگ مجزوم سے جیسے تو بھاگتا ہے بھاگنا تیرا شیر کے شیر سے یعنی جس کا تو شیر سے بھاگتا ہے ایسے ہی تو مجزوم شخص سے بھاگ تو ایسے شخص جس کو یہ بیماری ہو اس سے بھی بھاگ جائے اچھا جی اللہ زین رواحم البخاری یہ وہ حدیث ہیں جس کو بخاری نے بھی روایت کیا ہے امام بخاری نے بھی اب دونوں احادیث کے اندر اختلاف آ گیا فہادانی حدیثانی صحیحان اب یہ دونوں حدیثیں صحیح ہیں ظاہر التعارض اب دونوں کے ظاہر میں تعارض ہے لین الاول ینفل ادوا کیونکہ پہلی حدیث جو ہے وہ نفی کرتی ہے ادوا کی متعدی ہونے کی کہ کوئی متعدی ہونا ہے ہی نہیں رسانی اور دوسری حدیث یوسبت متعدی ہونے کو ثابت کرتی ہے کہ تم اس کے پاس نہ بیٹھو کیوں بھاگو ظاہر بات اسی لیے رہے ہیں نا کہ تمہیں بھی بیماری پڑ جائے گی وقت جمع علماء ابئی نہ اور تحقیق کے جمع کر دیا علماء نے ان دونوں احادیث کو وقت معنی ہما اور موافقت پیدا کر دی ان دونوں کے معنی میں اعلیٰ وجوہ متعدد مختلف وجوہ کے ساتھ مختلف طریقوں کے ساتھ علماء نے ان دونوں حدیثوں کے معنی کے اندر موافقت پیدا کر دی یعنی ان دونوں پر عمل کرنا ممکن ہو گیا کیسے ہونا اب ذکر کرتا ہوں میں یہاں پر ماں اس بات کو اختار ہو جس کو پسند کیا ہے الحافظ ابن حجر امام حافظ ابن حجر نے مفاد مفادہ ما یلی اور اس کا خلاصہ وہ ہے جو ابھی آگے آ رہا ہے کیفیت بینہما جی کیسے جمع کیا جمع کیفیت کیا ہے <coughs> الجمع بین الحدیثین این یقال وہ یوں ہے اس طرح سے ان کو جمع کرنا کی صورت ممکن ہے کہ یوں کہا جائے ان ادوا منفیت کہ کے جو ہے یعنی مرض کا متعدی ہونا منفی ہے یعنی ثابت نہیں ہے اس کی تو نفی کر دی حضور نے اور یہ بات بھی ٹھیک ہے وغیرہ غیر ثابت اور اس کا غیر ثابت ہے یعنی یعنی متعدی نہ ہونا ثابت ہو گیا کہ کوئی بھی مرض متعدی نہیں ہوگا یہ ثابت ہو گیا اور متعدی ہونا یہ منفی ہو گیا دلی قولی حضور علیہ السلام کی اس دلیل کے ساتھ لا یعدی لاجی کہ کوئی چیز کسی دوسری چیز کو متعدی نہیں کرتی گویا کہ حضور علیہ السلام کی یہ حدیث بھی پہلی حدیث کے کے ایک وزن کو بڑھانے کے لیے آ گئی اچھا جی وہ ہی اور پھر یہ بقول ہی کا عطف آ رہا ہے بی دلیلی کے پر بی دلیلی قولی ہی لائی وادی شی ان اور پھر بی دلیلی قولی ہی اور پھر اس دلیل آپ علیہ السلام کی اس دلیل کے ساتھ بھی کہ لمن اس آدمی کے لیے عارضہ کہ جس نے معارضہ کیا تھا آپ علیہ السلام کی گفتگو کا یا اس حدیث کا اس طور سے بھی انا جب کہتے ہیں تو اس کا معنی یوں کرتے ہیں اس طور سے کہ ان البعیر الاجربہ وہ بعیر جو کہ اجرب ہے اجرب بھی ایک بیماری کی قسم ہے جو اونٹوں میں پائی جاتی ہے تو ان البعیر اجرب جو بعیر تھا یعنی ایک بیمار جو اونٹ تھا اب وہ کون سی بیماری ہے خاص اصطلاح یہ دیکھ لیجیے لغت میں بھی یقون بین البلی صحیح صحیح تھا وہ اجرب بعید صحیح اونٹوں کے درمیان میں بعید بھی اور ابل دونوں ایک ہی چیز ہے بس یہ جو اجرب تھا خالتو کا فائل اجرب اور ہا زمین کا مرزہ جو مقول ہے وہ ابل صحیح تو یہ جو اجرب تھا یہ خلط ملت ہو گیا یعنی مل مل گیا ان صحیح اونٹوں کے ساتھ بھی تجربہ بس وہ جو باقی تھے وہ بھی کیا ہو گئے بیمار زدہ ہو گئے تو اس گفتگو پر ایک آدمی نے یہ گفتگو کی تھی تو آپ علیہ السلام نے پھر فرمایا تھا سمن عادل اولا تو پھر یہ بتاؤ کہ پہلے کوئی وہ بیماری کہاں سے آئی اگر تم کہتے ہو کہ متعدی تھا تو پھر جو جو سب سے پہلا اونٹ تھا اس کو بھی تو کہیں سے آئی ہوگی وہ بیماری اس کو کہاں سے آئی یعنی مراد یہ ہے کہ ان اللہ تعالی ابتدا ذالک المرض فستانی کہ اللہ تعالیٰ نے ابتدا کی اس مرض کی ثانی کے اندر بھی دوسرے اونٹ کے اندر بھی اللہ نے نئے سرے سے وہ مرض داخل کیا کما ابتدا جیسا کہ اللہ نے اس مرض کو پیدا کیا تھا پہلے کے اندر تو جس بھی مرض کے بیمار کے اندر وہ مرض آ رہا ہے اس کا تعلق جو ہے وہ دوسرے کے ساتھ نہیں ہے بلکہ اس کے اندر بھی ابتدا ہی سے وہ مرض پیدا ہوا تھا اور اگر تم یوں کہو تو پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر جو پہلا تھا اس کے اندر کیسے آیا تھا اگر ہر مرض کو تم اگر کسی بھی مرض کو تم کہو کہ یہ متعدی مرض ہے یہ اس لیے آیا کہ دوسرے میں تھا وہ دوسرے میں اس لیے آیا کہ اس سے پہلے والے میں تھا تو پھر جو سب سے پہلے والے میں آیا تھا وہ کس طرح آیا تھا تو معلوم ہوا کہ متعدی نہیں تھا جو ابتدا وہ مرض وہاں پیدا ہوا فراد نے یہ کیوں فرمایا کہ مجزوم سے بھاگو بابی سد ذرائع یہ سد ذرائع کے باب میں سے ہے سد ذرائع کہتے ہیں کہ اصل چیز اور ہوتی ہے لیکن دکھنے میں کچھ اور معلوم ہوتی ہے تو لوگوں کی لوگوں کو برے اعتقاد سے بچانے کے لیے ان کو ظاہری ذریعے سے بھی دور کر دیا جاتا ہے تاکہ وہ کسی دوسرے کے بارے میں بدگمانی کا شکار نہ ہوں اب میں آپ کو مفہوم سمجھا کے پھر عبارت کی طرف آتا ہوں تو حضور علیہ السلام نے جو فرمایا کہ مجزوم سے بھاگو اس لیے بھاگو کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہیں جزم کی بیماری ہو جائے تو تم الزام مجزوم کو دو کہ بھی اسی سے مجھے بھی ہو گئی حالانکہ وہ ہونی تمہارے اندر تھی تقدیر میں لکھا ہوا تھا اللہ کی طرف سے آنی تھی تمہیں تم اس کے ساتھ نہ بھی ہوتے تو تو بھی تمہیں آ جاتی لیکن تمہارے ذہن میں یہ خیال آئے گا کہ یہ اس کی وجہ سے آئی اور تم اپنے ایک مسلمان بھائی کے ساتھ جو ہے وہ بدگمانی کے اندر مبتلا ہو جاؤ گے تو اس سے بہتر ہے کہ تم اس سے دور ہی رہو تاکہ اگر آنی ہو تو بھی آئے نہ آنی ہو تو بھی ٹھیک ہے <clears throat> مجھے معلوم ہے کہ آپ حضرات کے ذہن میں بہت وہ کیا کہتے ہیں بہت زیادہ یہ خیال آ رہا ہوگا کہ یہ تو میڈیکل سائنس کے بہت خلاف ہے <laughs> یہ تو آج کل کے حالات میں تو اس کو تو اب تو صرف کسی کو زکام ہو جائے تو وہ آگے سے جو ہے نا رومال کہ دوسرے کو نہ ہو جائے لیکن دیکھیے بات ٹھیک ہے ہو سکتی ہے لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ جو چیز اچھا اچھا اس کے مخالف آپ لے لیں پہلے میں یوں کہتا ہوں کہ کیا ایسا ممکن نہیں ہوتا کہ کتنی مرتبہ آپ زکام زدہ شخص کے ساتھ بیٹھیں اس کے گلاس میں پانی بھی پئیں اس کے ساتھ کھانا بھی کھائیں اور اگر آپ لوگ بہن بھائی ہیں یا میاں بیوی ہیں یا تو آپ بالکل ان کے قریب اکٹھے رہیں لیکن پھر بھی نہ ہو ایسا نہیں ہوتا ہوتا ہے کتنی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ دوسرے کو تو معلوم ہوا کہ ہر دفعہ نہیں لگے گی تو جب لگنی ہوگی اور جب لگنی ہوگی تو بعض اوقات آپ بالکل اکیلے اس میں ہوں گے اور لگ جائے گی تو اس سے نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جب اللہ کی طرف سے کسی چیز کا فیصلہ ہو جاتا ہے پھر اس کے بعد ذرائع بنتے ہیں بس یہ ذہن میں ضرور رکھیے یہ چیز جو میں عرض کر رہا ہوں اس کو ذرا غور سے سن لیجیے گا دوبارہ سے کہ جب کسی چیز کا فیصلہ ہو جاتا ہے پھر اللہ اس کو اس طرح سے نہیں وجود دے دیتے کہ وہ خود بخود ہو جاتی ہے اور لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ ہوئی تو کیسی ہوئی ساری بات ہے اللہ ہر چیز کو کسی ظاہری ذرائع کی صورت میں پیدا فرماتے ہیں اب جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نزول ہوگا تو آسمان سے لے کر وہ جو دمش کی مسجد ہے اس کے مینارے تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر کسی سبب کے نزول فرمائیں گے لیکن اس دمش کا جو مینار ہے اس سے نیچے سیڑھی سے اتر رہے ہوں گے بھائی جب حضرت عیسیٰ پورے عالفات آسمان سے لے کر مسجد کے مینارے تک بغیر سبب کے آ سکتے ہیں تو آگے کیوں نہیں کیونکہ اللہ نے دنیا کو بنایا ہی دارالسباب ہے تو دکھایا کہ نہیں آگے سے جو ہے کیونکہ اب دنیا میں نزول ہو چکا ہے تو اب ان ذرائع کو استعمال کرنا ہوگا جو ذرائع عام لوگوں کے اندر مقبول اور معروف ہے تو ایسے ہی جب کوئی بیماری آتی ہے آتی وہ اللہ ہی کے حکم سے ہے لیکن اب اس کے ظاہری کوئی نہ کوئی اسباب اللہ ضرور بیان فرما دیتے ہیں بتا دیتے ہیں اور پھر میڈیکل سائنس ہو یا کوئی بھی وہ ان ان اسباب کو پھر آ, آ, معلوم کر لیتے ہیں تو سائنس جو ہے وہ اصل میں ان اسباب کو معلوم کر لینے کا نام ہے لیکن وہ اسباب بھی تو اللہ ہی نے پیدا کیے اللہ چاہیں تو اس کے اندر سے وہ اس تاثیر کو ختم کر دیں کتنی آ, یعنی ریسرچز ایسی بھی آتی ہیں ابھی پتہ نہیں کون سا پچھلے دنوں مجھے بتا رہا تھا کہ ڈاکٹر نے کہا کہ جی آپ کو کینسر ہے اس نے بہت سارے دوسرے اعمال کیے بعد میں پتا چلا کہ جو کینسر ختم ہی ہو گیا اب ڈاکٹر سر سر پکڑے بیٹھا کہ یہ تو مرد کھائی ایسا نہیں کہ جو اتنی جلدی ختم ہو سکے اور میں نے تو خود چیک بھی کیا سارا کچھ کیا تھا تو معلوم ہوا کہ اصل اللہ کا حکم ہے اور پھر اللہ اس کے موافق عمومی طور پر اسباب کا ظہور پیدا فرما دیتے جی بالکل تو اس لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ٹھیک ہے تم اس سے دور رہو لیکن اس لیے دور رہو تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اس کے بارے میں گمان جو ہے وہ برا کرنے لگ جاؤ تو یہ مطلب لے لیا محدثین نے اس حدیث سے کیونکہ حضور علیہ السلام نے اگر اس کو مجزوم سے بھگانا ہوتا کرارا کب کل اسد آپ نے فرمانا تو پھر آپ نے یہ کیوں فرمایا لا کہ کوئی چیز دوسری شاہ کے لیے متعدد نہیں ہے اور پھر کیوں فرمایا لا ادوا تو معلوم ہوا کہ ان دونوں کے معنی کے اندر جو ہے وہ یہ اختلاف ہو سکتا ہے اب اس سے آپ ایک اور بات کا اندازہ لگائیے کہ اگر عام آدمی حدیث کا مطالعہ کرنے بیٹھ جائے گا تو وہ کتنا مشوش اور پریشان ہو جائے گا وہ تو ترجمہ کرے گا نا یا تھوڑی بہت اس کو عربی سمجھ میں آتی ہوگی ہلکی پھلکی تو وہ تو ترجمہ کر کے وہ پھنس جائے گا وہ تو پریشان ہو جائے گا اور میں ایسے شخص سے باقاعدہ ملا ہوں ایک وکیل تھا میرا وہ وہ بزنس ٹیکس فائل کرتا تھا وہاں پر میری اس سے ملاقات ہوئی پاکستان کی بات ہے وہ پڑھاکو سا آدمی تھا وہ پڑھتا رہتا تھا خوب تو اس نے مجھے کہا کہ میں نے اس سے کہا کہ حدیث سے خودسی ہے ایک ویسی بات ہو رہی تھی تو وہ کہنے لگا کہ جی آپ تو بڑے سمجھدار آدمی ہیں آپ ہی حدیث سے کو مانتے ہیں کوئی بات کیا کر رہے ہو اس نے کہا جی میں نے تو حدیث کا بہت مطالعہ کیا ہے اور بہت زیادہ تعارض ہے اس میں تو اس میں تو یعنی اتنی اتنا تعارض ہے کہ میں گمان کرنے لگا ہوں کہ یہ حدیث تو بس ٹھیک ہی ہے یہ کوئی کوئی کوئی اتنی پکی بات نہیں قرآن ہے بس قرآن تو یہ جو لوگ گمراہ ہوتے ہیں یہ اسی لیے ہوتے ہیں کہ یہ علوم کو اس صحیح طریقوں سے پڑھتے نہیں ہیں اس پر جس طرح ہر چیز کا ایک پروفیشنل آدمی وہ کہتے ہیں نا نیم حکیم خطرہ ایمان نیم اللہ نیم حکیم خطرہ جان اور نیم حکیم خطرہ جان تو وہ یہی ہوتا ہے کہ اپنے بل بوتے پر جب کوئی آدمی کسی شعبے کو کے علوم کو حاصل کرنے لگ جاتا ہے اپنے سے بڑوں کی رہنمائی کے بغیر تو وہ پھر اسی خطا برید کا شکار ہو جاتا ہے آگے چلتے ہیں جی اچھا آپ ترجمے میں آ جائیے امرو گل فراری اور بہر معاملہ فرار کا میر مجزوم فمن بابی ذرائع یہ تو صدی ذرائع کے بعد سے اللہ یہ تفیق یہ شخص تھی تاکہ طے نہ کر لیا جائے اس شخص کے لیے اللہ جی جو ملا تھا ذالک المجزوم سے اس مجزوم کے ساتھ ملا تھا کیا طے نہ کر لیا جائے حصول وسع ان کسی چیز کا حاصل ہونا اس کو من ذالک المرض اس مرض میں سے تو یہ بات نہ متفق کر لی طے کر لی جائے اس کے لیے کہ یہ چونکہ اس شخص سے ملا تھا لہٰذا اس کو بھی اس مرض میں سے کچھ مل گیا <clears throat> فی تقدیر اللہ تعالی ابتدا کہ اللہ تعالی کی تقدیر اس کو کس کے ساتھ آپ بے تقدیر کو بے حصولی کے ساتھ لگائیں گے ہاں یعنی وہ یہ کہتے ہیں کہ تقدیر اللہ کو بھی حصول کے ساتھ ہی لگا دیں کہ ملا تو اس کو اسی مرد میں سے ہی وہی مرض ہاں، مطلب یہی ہے کہ ٹھیک ہے مان بھی نہیں اگر اللہ کی تقدیر سے اس کو ملا ہے لیکن پھر بھی اس کے اس کے ساتھ بھی اس اس شخص کی طرف سے جو دوسرا جو مجزوم ہے اس کی جانب سے اس مرض کا, کا متعدی ہونا جو ہے اس, اس پر آ, کوئی بات ثابت نہ آ جائے اس شخص پر کوئی بدگمانی نہ ہو جائے تو اس, کی, اس, اس مقصد کے لیے جو ہے فرمایا کہ یہ حدیث آئی گئی ہے لا بل ادول نہ کہ نہ کہ یہ حدیث کس لیے آئی ہے کہ آ, جو اس حدیث کی اس متعدی ہونے کی نفی کی جائے ظلم پس وہ گمان کرے گا نظالی کا کہنا بھی سبھی مخالفت ہی لہو کہ مخالفت ہی لہو پھر وہ گمان کرنے لگ جائے گا کہ یہ جو میرا بیمار ہونا تھا یہ سبب مخالفی اس کے ساتھ ملنے کی وجہ سے تھا <clears throat> میرا اس کے ساتھ ملنے کی وجہ سے تھا سے حسل جا پھر وہ احتیاط کر لے گا کسی بھی بیماری کے متعدی ہونے کا فیقع فی الاسم فیاتکدو صحت العدبا پھر وہ تعدی کے صحیح ہونے کا اعتقاد کر لے گا متعدی ہونے کے صحیح ہونے کا اعتقاد کر لے گا فیقع فی الاسم پھر وہ گناہ میں مبتلا ہو جائے گا فعمر راپس حکم دیا گیا بتجنب المجزومی اس مجزوم سے بچنے کا دفع دفع کرنے کے لیے للوقوعی حاضر اعتقاد اس اعتقاد کے واقع ہونے کو ختم کرنے کے لیے الذي يسبب الوقوع في الاسم جو اعتقاد سبب بن جائے گا واقع ہونے کا اس آدمی کے کے گناہ اندر یہ یہ جو ابتدا میں عبارت آئی ہے نا اللہ سے معنی تو سمجھ میں آ گیا لیکن یہ معنی اس عبارت سے مکمل طور پر واضح نہیں ہو رہے یا تو میں نے بہت اس کو صحیح طرح سے نہیں دیکھا لیکن مجھے اس پر جو ہے نا وہ ابھی تک جسے کہتے ہیں نا صحیح طریقے سے ہر ہر لفظ اپنے معنی کو بیان کر رہا ہو ایک منٹ دے میں اسے دوبارہ دیکھ لوں یہ تفیقہ کو میں معروف ہی پڑھ رہا ہوں منسوب اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ یہ لی ان لا ہے ان اس کے شروع میں مقدر ہوتا ہے تو ان کی وجہ سے اس کو یہ تفیقہ پڑھا اگر ہم مجھول پڑھیں گے تو پھر اس کو یوتھ تفاقو پڑھیں گے یوتھ تفاقو جی جی جی ممکن ہے کہ تجربے میں نے ایسے کہہ دیا اچھا یت تفیقہ کے سب سے پہلے تو فائل نکالتے ہیں ہم فائل بنے گا حصول شعی ان لہو منظال کل مرض اچھا جی نے یعنی ہم یوں کرتے ہیں کہ شخص لذی یو خالد ذالک المجزوم اس کو ایک منٹ کے لیے ہم حذف کر دیتے ہیں اور ہم سیدھا فائل پر آتے ہیں اللہ یتفق حصول شعی ان لہو تاکہ نہ ثابت ہو جائے کسی شے کا حاصل ہونا اس آدمی کے لیے منظال کل مرض اس مرض میں سے اس مرض کی طرف سے یا اس مرض کی جانب سے بے تقدیر اللہ تعالیٰ کی تقدیر کے توسط سے ابتدا اللہ ذالک مجلوم اب دوبارہ واپس آتے ہیں اس شخص کے لیے جو کہ ملا تھا اس کے ساتھ اچھا جی لا بل اڈول اس کا تعلق ہوگا اس کے ساتھ فمن بابی سد ذرا کہ یہ جو تھا عمل من المجزوم یہ تو باب سد ذرائع میں سے ہے نہ کہ کہ فی العدو المنفیہ وہ اس متعدی ہونے کی نفی کرنے کے لیے ہے جو کہ غلط ہے یوں ہی کر لیجیے اگر سے جی لا کا ترجمہ لیکن کہہ دیں تاکہ نہ اتفاق ہو جائے یا ثابت ہو جائے نہیں ثابت ہو جائے وہ جی،, جی جی اگر آپ اس کو منفی کی بجائے مثبت لینا تو ترجمہ اچھا لگ رہا ہے مطلب اس میں بات بنتی نظر آتی ہے اب اب اب اس پر ہم گفتگو کریں گے کہ یہ اس کو ہم منفی کیوں نہ لیں اور مثبت کیوں لیں اب اب اگر آپ مثبت ترجمہ لیتے ہیں نا تو اس ترجمہ یوں بنے گا تاکہ اتفاق ہو جائے کسی شے کے حاصل ہونے کا من ذالک المرض اس مرض سے لیکن کس طریقے سے بے تقدیر اللہ تعالیٰ ابتدا کہ وہ مان لیتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے کہ اس مرض سے آپ کو ملا لیکن ابتدا اللہ ہی کی تقدیر سے وہ مرض حاصل ہوا تو یہ اگر ترجمہ کریں تو پھر تو عبارت بنتی ہے لیکن اب اس ترجمے کرنے کے لیے کسی بھی عبارت کے اندر اگر دو نفی نفی نفیاں آ جائیں تب تو وہ مثبت بن جاتا ہے اگر ایک نفی ہو تو اس کو نفی کا ہی ترجمہ کرنا پڑتا ہے بہرحال اس کو ہم پھر دیکھتے رہیں گے مقصد سمجھ میں آ گئی گفتگو وہ یہی ہے کہ اس حدیث سے مقصود جو تھا وہ صرف یہی تھا کہ مجزوم سے بھاگو اس لیے نہ بھاگو کہ وہ حقیقت وہ تمہارے بیماری کا ذریعہ بنے گا بلکہ صرف اس لیے بھاگو تاکہ تمہارے اس کے ساتھ جو ہے وہ بدگمانی نہ پیدا ہو جائے آگے چلتے ہیں کیونکہ وقت تھوڑا ہے سبق اس کو ہم مکمل کرنے باقی عبارت کے اوپر انشاءاللہ مزید بھی وقت ہے ہمارے پاس کر سکتے جی اب ہے کہ ماضا یزبو اعلیٰ مقبولین اب اگر ایک آدمی کو ماضا یجیب اعلیٰ کیا واجب کیا چیز واجب ہے اعلیٰ اس آدمی پر وجد حدیثین جس کو دو حدیثیں مل گئی متعارضین دونوں متعارض ہیں مقبول ہیں بھی مقبول علیہ ان یتبع المراحل الاتیہ آنے والے مراحل کی اتباع کرے مندرجہ الامور کی پابندی کرے امکن جمع بینہما جب دونوں کو جمع کرنا ممکن ہو تعین الجم جمع کو متعین کر لے یعنی متعین کر لے یعنی طے کر لے کہ دونوں کو جمع کرنا ہے وجب العمل ہوما اور عمل واجب ہو جائے گا دونوں کے اوپر ظالم امکن جمع وجہ من الوجو لیکن اگر تمام بعض وجوہات میں سے کسی بھی وجہ کی وجہ سے جمع کرنا ممکن نہیں ہے تو پھر کیا کرے فعین علیما احاد ہوما اگر تو معلوم ہو جائے ان میں سے کسی ایک کے بارے میں کہ وہ ہے قدم نہ ہو تو پھر ہم کیا کریں گے اس کو تو ہم مقدم کر دیں گے وہ عامل نہ بھی اس پر ہم عمل بھی کر لیں گے بتا رکھنا منسوخ اور ہم منسوخ کو کر دیں گے اچھا علم علم یو ظالی کا اور اگر یہ بات معلوم ہی نہ ہو سکے کہ کون سی ناسخ کون سی منسوخ تو پھر کیا کریں گے رجحنا وجوہ ترجیح تو پھر ہم رجحان دے دیں گے راجہ کر دیں گے کہ دونوں میں سے کسی ایک کو دوسری کے اوپر اس وجہ کے ساتھ من وجوہ ترجیح جو کہ ترجیحات کی جو صورتیں ہیں ان میں سے کسی ایک وجہ کے ساتھ ہم اس کو راجہ قرار دے دیں گے کون سی التی وہ وجوہ ترجیحات سب لوگوں جو کہ پہنچتی ہیں خمسین وجہن پچاس کے قریب جو پچاس صورتوں کے ساتھ پچاس قسموں کے ساتھ یعنی جو, جو جن کی اقسام پچاس ہیں ان وجوہ ترجیحات میں سے کوئی بھی چند یا ایک اس پر ہم اعتبار کر لیں گے وہ اکثر یا سنما عمل نہ اور پھر ہم راجے پر عمل کر لیں گے پہلے میں ترجہ احاطہ ہوں اور اگر آخری اگر وہ حدیث جو ہے وہ وہ جو دونوں آپس میں متعارف احادیث ہیں ان میں سے کوئی ایک دوسری کے اوپر راجے نہ قرار دی جا سکے یعنی وجوہ ترجیحات بھی ساری برابر ہوں وہ ہوا نادر ہوں لیکن یہ ہے بہت نادر ایسا ہوتا نہیں ہے کہ پچاس اگر وجوہ ترجیحات ہیں تو پچاس کی پچاس اس میں بھی پائے جائیں پچاس اس میں بھی پائی جائیں ایسا نہیں ہوگا چار پانچ اس میں ہوں گی دس بارہ اس میں ہوں گی تو جس کے اندر زیادہ ہیں اس کا ہم اعتبار کر لیں گے تو پھر اگر ایسا ہو جائے کہ دونوں ہی برابر ہیں سبق اپنا تو پھر ہم کیا کریں گے کہ موقوف کر لیں گے عمل کو بہیما ان دونوں احادیث کے اوپر سے حد یہاں تک کہ یہ سہارا لانا ظاہر ہو جائے ہمارے لیے مرجن کوئی بھی ایسا ایسی بات جو کہ راجہ کر دینے والی ہے کوئی بھی امر مرجح جو ہے وہ جب تک واضح نہ ہو جائے ہمارے لیے تو پھر ہم اس وقت ان دونوں احادیث پر عمل جو ہے وہ موقوف کر دیں گے اہمیت ہو اس کی اہمیت کیا ہے مختلف الحادیث کی اور وہ کون لوگ ہیں جو اس کے اندر کمال رکھتے ہیں حاضل علم من اہم علوم الحدیث یہ علم جو ہے وہ علوم حدیث میں سے بہت اہم علم ہے از یوسف علام فتح جمی العلماء کہ اس کی معرفت کی جانب تمام علماء جو ہیں وہ مجبور ہیں وہ انما یکم الحو و یم حروفی اور سوائے اس کے نہیں کہ اور یعنی یقینا کامل ہیں یکملو اور یم حروف یم حروف کا فائل آئمہ ہے کہ وہ آئمہ اس کے اندر کمال رکھتے ہیں غیم حروفی ہی اور مہارت رکھتے ہیں اس مضمون کے اندر الائمہ وہ آئمہ الحدیث والفقہ جو کہ جمع کرنے والے ہیں حدیث اور فقہ کو یعنی صرف محدث نہیں بلکہ وہ جو محدث بھی ہوں اور فقی بھی ہوں جیسے جیسے کہ امام رحمۃ اللہ علیہ محدث بھی ہیں فقی بڑے ہیں اور اور وہ لوگ جو کہ اصولوں سے وابستہ ہیں جو کہ غواز کہتے ہیں غوطہ لگانے والے عال المعانی دفیع کا باریک معنی کے اوپر جو ہے وہ خوب غور و خوض کرنے والے اصولیین وہا الاحم وہا الاحم الزین اور یہ وہ لوگ ہیں کہ لا یشکل علیہم منہ الا نادر کہ نہیں ہے ان کے اوپر اس بارے میں کوئی مشکل مقام مگر وہ کہ جو بہت ہی نادر ہو یعنی ان کے لیے اس طرح کی احادیث کے اندر جب اختلاف آ جائے تو اس کو حل کرنا کوئی مشکل نہیں ہے مگر بہت کم ایسے مواقع ہیں نادر ہیں وہ مواقع جیسے انہوں نے کہا تھا پہلے بھی کہ وجوہ ترجیحات ساری برابر ہو جائیں ایسا ہونا بہت مشکل ہوتا ہے فتعارض قد شغل العلماء اور عدلہ کے اندر جو تعارض ہے اس نے علماء کو بھرپور طریقے سے مشغول کر دیا شغل العلماء اس نے اس اس بات نے یہ فائل پہلے ذکر کر دیا ہے فائل کو پہلے ذکر کر دینا یہ اہمیت پر دلالت کرتا ہے ویسے تو فائل حقیقت میں یہ مبتدا خبر ہے لیکن اس انداز میں جو گفتگو ہوتی ہے وہ ایک اہمیت کی حامل ہو جاتی ہے العدل کی قد شغل العلماء اس نے شغل علماء کو جو ہے وہ بہت مشغول کر دیا ہے وفی ہی ظہارت وسیع وہارت و اختیار کہ اس مشغلے نے ظاہر کر دیا ہے ان کی ان کی صلاحیتوں کو مؤبت ان کی صلاحیتوں کو یعنی ان کی صلاحیتیں کھل کر واضح ہوئی ہیں وجد کا فہمی اور ان کی فہم کی گہرائی واضح ہوتی ہے حسن اور ان کے اختیار کرنے کی وجوہات یا یا اس کی خوبیاں انہوں نے کون سی چیز کو اختیار کیا کس کو پسند کیا اور اس کی وجہ کیا تھی اس کے اندر حسن کیا تھا بہت ساری ترجیحات میں سے کس ترجیح کو کیوں پسند کیا یہ سب چیزیں پھر علماء کی واضح ہو جاتی ہیں کما ایسے ہی جیسے کہ زلت فی ہی اقدام من پھسل گئے اس فن کے اندر اقدام قدم من ان لوگوں کے خاضہ جنہوں نے گھسنے کی کوشش کی ہو غمار کہتے ہیں سمندر کے پانی کو اس کے بڑے پانی کے اندر جنہوں نے غوطہ لگایا یا گھسے من کون سے لوگ تھے وہ من بعض پی کہتے ہیں بچے کو متفرین یعنی تو وہ بڑے لیکن وہ اس اہمیت اس درجے کے وہ علماء نہیں تھے چنانچہ انہوں نے علماء بننے کی یا انہوں نے اہل علم ہونے کی کوشش تو کی لیکن ان کے قدم جو ہے وہ پھسل گئے باز متفرین اعلیٰ مواعد العلماء پیروی کرتے ہوئے علماء کے مشکل مواعد ویسے تو مسائل ہے مصیبتیں مسائل لیکن علماء کے مسائل سے مراد علماء کی پیچیدہ علمی مباحث کے کی پیروی کرتے ہوئے بعض لانا مزاج کے لوگوں کے قدم جو ہے وہ پھسل گئے تو بڑی اچھی بات کہہ گئے آخر میں بہت سارے لوگوں کے قدم پھسل گئے اور وہ بھی مشتحد بننے کے شوق میں جو ہے وہ کئی چیزیں اسلام کی جو ہے وہ کہہ بیٹھے کہ یہ اس کا تو کوئی تعلق ہی نہیں ہے تو یہ تو اس زمانے میں کہہ دی اب تو تو اگر وہ آ جاتے سر پیٹ یہ کیا اثر کر دیا انہوں نے جی اشر المصنفات <clears throat> مشہور مصنفات اس میں جو وہ اختلاف الحدیث امام شافی کی ہے وہ من تکلم اور یہ وہ پہلے ہیں جنہوں نے کلام کی ہے اور اس کے اندر انہوں نے وہ بھی بیان کی ہے تصنیف بھی کی ہے نمبر بات تعبیر مختلف الحدیث ابن خطیبت دین نوری اور تیسری کتاب